وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمے کو جلاتا ہے اس کے میرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالی جاؤ گے